حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جو شخص گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اللہ نے اس کو جہنم پر حرام کر دیا ہے مشکات المصابی حدیث نمبر چھتیس